اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوت علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا